غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے پہلے اس کو زبانی سمجھو پھر میں کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں غیر اللہ کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ مرا ہوا ہو وہ کیا ہو مرا ہوا ہو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زندہ ہو تو اگر وہ زندہ ہے اور سبب کے درجے میں اس سے کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے مثال کے طور پر اللہ نے کرے کسی آدمی پر کچھ حالات آئے مالی لحاظ سے اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا اور وہ کسی مالدار آدمی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ احسان کرو یا مجھے قرضہ دو اور مجھے اتنے پیسے چاہیے بابو جو اس سے پیسے مانگ رہا ہے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے یا حکومت کا کوئی عہدیدار ہے آفیسر ہے وزیر ہے یا کسی دفتر کا اور اس محکمے میں آدمی جا کر اس سے کوئی مدد طلب کرے تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ بیٹھا ہی اس لیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کرے لیکن یہ مدد کرنا سبب کے درجے میں ہے اور ان کو اللہ نے سبب بنایا ہوا ہے یہ حکم اور ہے تو اس کو نہ کوئی ناجائز کہتا ہے اور نہ اس کو کوئی حرام کہتا ہے اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا ثبوت کثرت کے ساتھ ہے بلکہ اس کا انکار تقریباً تواتر کا انکار ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت کثرت کے ساتھ ہے اور اس کا انکار کیا ہے تقریباً تواتر کا انکار ہے دوسری صورت ہے کہ کسی مردے سے آدمی مدد مانگے اور مدد مانگے اس کیفیت سے کہ اس کو مشکل کشا سمجھا جائے اور اس کو حاجت روا سمجھا جائے اور اس کو اللہ کا مقرب سفارشی سمجھا جائے تو قرآن نے ان تمام صورتوں کو شرک کہا ہے قرآن نے ان تمام صورتوں کو کیا کہا ہے شرک کہا ہے کہ جب مشرقی مکہ سے کہا جاتا تھا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو ان سے استمداد کیوں طلب کرتے ہو مدد کیوں مانگتے ہو ان سے استعانت کیوں مانگتے ہو تو وہ آگے سے ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ میں نہ الا دم اللہ دیبو اللہ کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ ان سے ہمیں استعانت حاصل ہو اور یہ چونکہ خود اللہ کے مقرب ہیں تو یہ ہمیں بھی اللہ کا مقرب بنائے گا یہ بات کیا ہے یہ قرآن نے اس کو کیا کہا ہے شر کہا ہے مان اللہ دقربون عز اللہ ذوفہ ان اللہ فی فیختن ان اللہ من ہوا کا دبن کفار تو قرآن نے اس کو شرک اور کفر سے تعبیر کیا ہے یہ صورت جائز نہیں اسی طرح جن چیزوں سے مدد طلب کی جاتی ہے ایک دوسرے اعتبار سے بھی ان کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ وہ زیروح کے قبیل سے ہوں اور دوسرا یہ کہ وہ زیروح کے قبیل سے نہ ہوں زیروح جیسے انسان اور غیر زیرو جیسے گاڑی ہے پیسہ ہے عہدہ ہے اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی رزق ہے وغیرہ ان چیزوں کو آدمی استعمال کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے مدد حاصل کرتا ہے تو یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے کہ ان چیزوں کو سبب کے درجے میں اگر سمجھ کر استعمال کرے تو ان چیزوں کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان سے فائدہ حاصل کیا جائے ان سے استعانت لے لی جائے اور ان سے مدد لے دی جائے اور ان کو اپنے مقصد میں استعمال کیا جائے خلا کو في الأرض جميعا یہ ساری چیزیں اللہ نے اسی لیے بنائی ہیں تاکہ یہ انسان کے کام آ سکیں اور انسان ان سے مدد حاصل کرے لیکن ان اسباب کو اگر مسبب کے درجے میں رکھا جائے ان کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے اور ان کو اللہ کے برابر سمجھا جائے اور یہی سمجھا جائے کہ اصل نفع اور نقصان کے مالک یہی چیزیں ہیں چھری کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ کاٹے گی تو یہی کاٹے گی اور نہیں کاٹے گی تو یہی نہیں کاٹے گی یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر اللہ کی منشا اور مرضی ہوگی تقدیر ہوگی تو یہ اس چوری سے انسان کٹے گا یا کوئی چیز کٹے گی اور جب اللہ کی تقدیر اور اس کی منشا نہیں ہوگی تو یہ چوری بیکار ہو جائے گی تو جب تک یہ دوسری صورت پر ذہن نہ ہو اور پہلی صورت پر ذہن چلا جائے اور ان چیزوں کو حقیقی مؤثر اور حقیقی مسبب کے درجے میں رکھا جائے تو ابھی شرک ہو جائے گا یہ فرق بھی سمجھ میں آ گیا جی اب اس تفصیل کے بعد ذرا اس کو دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اپنی ضرورت سے فریاد طلبی کرنا اور یوں سمجھنا کہ ان سے میری مشکلات دور ہو جائیں گی حالانکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکلات حل کرنے والا نہیں تو صرف اسی سے دعا اور مدد طلب کرنا چاہیے اسی کا نام کیا ہے توحید ہے اس سلسلے میں مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں اولیاء سے مدد مانگنا اور انہیں پکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا امری مشروع اور شع مرغوب ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر اشٹ و محرم یا دشمن انصاف الامن والعلا صفحہ نمبر انتیس مولوی احمد رضا خان بریلوی دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں انبیاء و مرسلین اولیاء علماء صالحین سے ان کے وصال کے بعد بھی استقامت استعانت استمداد جائز ہے اولیاء بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں رسالہ حیات المواد اور فتح و رضویہ جن نمبر چار صف تین سو ستر نیز ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں عاجزی تزلل کے ساتھ حضور کو ندا کرو حضور ہی سے ہر بلا حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہے الامن والعلا صفحہ نمبر بہانوے نیز لکھتے ہیں جبریل علیہ السلام حاجت روا ہے کون حاجت روا ہیں جبریل علیہ السلام یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجت و مشکل کشا دافع البلا مانتے ہیں کس کو ہو سکتا ہے وہ تو جبریل علیہ السلام کے بھی حاجت روا ہیں ملفوظات صفحہ نمبر ننانوے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاجت روا نہیں مانتے بلکہ ساتھ ساتھ حضرت علی حضرت عبدالقادر جیلانی متعدد اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے ملفوظات صفحہ نمبر ننانوے الامن والعلا صفحہ نمبر تیرہ جے الحق صفحہ نمبر دو سو دس بخشش صفحہ نمبر ایک سو چھیاسی انوارالبیا فی خل یا رسول اللہ مندرج در مجموعہ رسائل رضویہ شمارہ نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اسی حیات الممات درج در فتح رضویہ جن نمبر چار صفح تین سو اور فتح افریقہ یہی اسی احمد رضا بریلوی کی صفحہ ایک سو پینتیس وغیرہ ان سب میں اس طرح کے حوالے موجود ہیں جواب اس کے مقابل دوسری طرف قرآنی تعظیمات و اشارات نبوی و اجماع امت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مصیبت کو دور کرنے والا نہیں فيهما نظام شرك آپ کہیں تو تم انہیں پکارو تو جنہیں تم اللہ کے سوا خدا کے شریک سمجھ رہے ہو وہ ذرہ پر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرتے ہیں اور نہ ہو وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں ذالکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من تدع ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ولا مثل یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی حکومت ہے اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سنیں گے بھی نہیں اور اگر سن بھی دیں تو تمہارا کہا نہ کر سکیں یعنی تمہاری مدد نہ کر سکیں اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن وہ تمہارے شر کرنے کا انکار کریں گے اور تجھ کو خدائے خبیر کا ایسا کوئی نہ بتائے گا یعنی جس طرح اللہ تمہیں بتلاتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں بتلائے گا والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ جواب نہیں دے سکتے قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا کہہ دیجئے کہ تو کیا تم نے بھی اس کے سوا اور کارساز قرار دے دیے ہیں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ومن اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اور کسی کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کی بات نہ سنیں بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی تک نہ ہو یعنی خبر ہی نہ ہو افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بزر حد ہن کاشفات ذر او ارادنی برحم حد ہن ممسکات رحمتی تو بلا جی بتاؤ کہ اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ عنایت کرنا چاہے تو یہ اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی مذمت احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا کہ اپنی ضرورت صرف اللہ ہی سے طلب کرو اور فریاد فقط اسی سے کرو قدم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے ساری کائنات مل کر بھی تجھے نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے ترمیزی اور اس کے علاوہ یہ حدیث مسلم احمد میں بھی ہے عن ابی طلحة رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خلف, خلف العدو سمعته يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال فلقد رأيت الرجال فتصدع تجربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها تفسیر در منصور جن نمبر ایک صفحہ چودہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنگ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے مالک یوم الدین ہم خاص تیری ہی عبارت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بس میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور فرشتے ان کو آگے پیچھے سے مار رہے تھے علماء کا متفقہ فیصلہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا فیصلہ امام صاحب رحم اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بزرگوں کی قبر پر جا کر ان سے بات کرتا تھا اور سن اور سناتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا تم کو علم ہے کہ میں تمہارے پاس کئی ماں سے آ رہا ہوں تم میرے لیے دعا کرو اس پر امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا حل عجاب لک فعال وطریبت یداک کیف تکلم اجساما لا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا سیانۃ الانسان بہوال براہین جن نمبر ایک صفحہ دو سو تیئیس کہا انہوں نے تجھے کیا جواب دیا انہوں نے تو اس نے کہا کہ جواب تو کچھ بھی نہیں بس امام صاحب نے فرمایا تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے اور تیرے ہاتھ خاک آدود ہوں کس طرح تو بات کر رہا ہے ایسے جسموں کے ساتھ جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ کسی چیز کے مالک ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بوقت وفات اپنے کو بطور وصیت کے یہ ارشاد فرمایا تھا اللہ ولا ولا ولا ولا تخفر تخف احدا توجه وكل الحوائج كلها الى الله الله عز عز وجل وجل واطلبها منه تشتقي باحد سوى ولا تعتمد سبحانه التوحید التوحید التوحید ملفوظات مع فتح ربانی صفحہ چھ سو پینسٹھ یہ لازم ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو اس کی اطاعت کرتے رہو اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو نہ اللہ کے سوا کسی سے امید لگاؤ اپنی تمام حاجتیں اللہ جان کے سپرد کر دو اسی سے اپنی ضرورتیں مانگو اللہ عز و جل کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھو جو کچھ بھروسہ اور اعتماد ہو صرف اسی ذات واحد پر اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے دیکھو توحید توحید توحید یعنی صرف اسی ایک ذات ذات واحد کو مانو صرف اسی ایک ذات واحد کو مانو صرف اسی ایک ذات واحد کو مانو اور اسی پر بھروسہ کرو یہ ہو گیا استمداد بغیر اللہ یا استعانت عن غیر اللہ